چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے